بسم اللہ الرحمٰن الرحیم حمدم وسلاتم وسلامہ ثامعین ناظرين السلام عليكم ورحمة الله اس وقت جو موضوع بیان کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے قرآن بورڈ کا اجلاس اور قرآن کی گستاخی دوستو اس کا تھوڑا سا پس منظر پیش کرتا ہوں پہلے کہ بندہ ناچیر قرآن بورڈ کے دو اجلاسوں میں کیوں شریک ہوا آپ حضرات کو معلوم ہے ملتان شریف میں قرآن حکیم کے تحفظ کی خدمت کرنے والے خادمین کو جو لوگ کے تحفظ قرآن تحفظ مقدس اوراق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے ان کو کچھ شر پسندوں گستاخوں کے کہنے پہ پولیس نے سلاخوں کے پیچھے رکھ دیا جبکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے جھوٹا پرچہ دلوایا ہے دلوایا ہے وہ خود گستاخ ہیں اشتہارات کے ذریعے مختلف طریقوں سے اللہ رسول جل شان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور کو نیچے پھینکتے ہیں توہینوں میں ڈالتے ہیں گندی نالیوں میں گندے پانیوں میں ڈالتے ہیں اور وہ لوگ اپنی خفت اپنی ذلت اپنی گستاخی اپنی رسوائی اور اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے ایسا فتنہ چشتیوں کے خلاف اور قرآن مجید کے تحفظ کے خادموں کے خلاف کرتے ہیں ہم نے اس کے برخلاف جب لاہور میں احتجاج کیا تو ہوم سیکٹری صاحب کی طرف سے نائب پہنچا اور مجھے ہوم سیکٹری کے پاس سیکٹریٹ میں لے جایا گیا وہاں محکمہ اوقاف کا سیکٹری بھی آیا ہوا تھا باتیں ہوئی جب میں نے یہ مسائل رکھے کہ دیکھو یہ جو ہم قرآن مجید مقدس اور آگ کے نسخوں کو شہید کرتے ہیں آگ میں نظر آتش کرتے ہیں وہ نسخے ہیں جو گندگی اور غلازت میں ملوث ہوتے ہیں معد اللہ تعالی یہ آپ کو میں اگرچہ بارہا دکھا چکا ہوں اب بھی دکھانے لگا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیشاب پخانہ اور گند گندی نالیوں سے پچھڑے کی نہر سے جو بند ہونے کے بعد گٹر کے منظر پیش کر رہی ہوتی ہے اس سے نکالیں یہ اندر سے آپ دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ ورکوں پر تحریر کتابت نظر آئے گی لیکن یہ حال ہے یہ دیکھیں اب یہ بلیکیے یا دوسرے تیسرے یہ لوگ گستاخی جو کرنے والے ہیں یہ اندر کی تصویر ہمارے قرآن محل سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں نیٹ پہ اور لوگوں کو تاثر دیتے ہیں اپنی گستاخی چھپانے کے لیے کہ یہ دیکھو چشتی لوگ قرآن جلا رہے ہیں اب اس کا شرح میں جلانا فرض ہے اس کو رکھنا خود ایک کفر گستاخی ہے بدترین گستاخی ہے ہم کیونکہ پاکستان کی ریاست میں بیٹھے ہیں جو ایک لادین سیکولر ریاست ہے جو اسلام کی انتہائی دشمن ریاست ہے اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وجہ سے اس یہ اتنا عرصے سے ہم نکال کے ان کو شہید نہیں کر پا رہا ہے ان کو شریعت کے مطابق محفوظ نہیں کر پا رہا ہے یہ اسی طرح غلازت پیشاب پخانے میں ملوث رکھے ہوئے ہیں یہ اسی طرح میں ہوم سیکٹری کے پاس لے گیا اس کو دکھایا پھر انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ کام جو ہے نا قرآن بورڈ والوں کو پیش قرآن بورڈ کا انچارج عمر دراز اس سے رابطہ ہوا تو اجلاس رکھا گیا پہلے اجلاس میں جو حضرات بلائے گئے تھے ان کے عہدے داران وہ ان کی اعلی سطح کے عہدے دار نہیں تھے نچلی سطح کے تھے لیکن ان میں زیادہ لوگ ایسے تھے کہ جو اس بات کا درد رکھنے والے تھے جب انہوں نے دیکھا تو سب نے میرے ساتھ موافقت کی کنوینر نے یہ کہا کنوینر صاحب نے ایک ہم جلانے کی اجازت نہیں دے سکتے لیکن جب میں نے کہا بتاؤ اس کا کرنا کیا ہے یہ فرض اس کو رکھنا کفر گستاخی ہے کہ نہیں ہے یہ تو آپ نے کیوں کہہ دیا کہ جلانے کی اجازت نہیں دے سکتے جب خدا کا فرض ہے تو اجازت لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے اور آپ کون ہوتے ہیں اجازت دینے کی بات کرنے والے تو وہ فوراً خاموش ہو گئے خیر اچھے ماحول اور اچھی صورتحال کے ساتھ اجلاس ختم ہوا ان لوگوں نے کھڑے ہو کر میرے ساتھ سلفیاں بنائی عہدیداروں نے قرآن بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ ہے ڈاکٹر حنیف جالندھری دیوبندی خیر المدارس کا جو محتم میں ملتان کا دوسرے اجلاس کے لیے جو وعدہ کیا گیا تھا ان کی طرف سے اس کا میں انتظار کرتا رہا انہوں نے کہا جی وہ ہمارے چیئرمین صاحب باہر گئے ہوئے ہیں جب آتے ہیں آ گئے بار بار میں فون کرتا رہا آخر مجھے انچارج نے کہا کہ آپ براہ راست چیئرمین صاحب سے کہیں میں نے فون کیا صورت حال بتائی تو چیئرمین نے کہا کہ یہ جو ہے نا مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کی ایک جماعت ہے اور اتنے قرآن محل بنا چکی ہے اور یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے یہ تو مجھے ملتان کے واقعی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے فلاں خیر پتہ نہیں وہ کہاں رہتے ہیں اتنے بڑے کام اور اتنی بڑی جماعت کا کوئی علم نہیں خیر اجلاس اس پیر کو یہ جو کل گزرا ہے اس پیر کو اجلاس رکھا گیا اجلاس ان کے طرف سے یہ مجھے بتایا گیا کہ یہ خاص عہدے داروں کا ہی اجلاس ہوتا ہے غیر بندہ شامل نہیں ہو سکتا میں نے کہا بھائی ہمیں تو ہوم سیکٹری کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ تم ادھر جاؤ تو ہم تو ان کے کہنے پر آئے آپ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ان کو وہاں پر بلائیں خیر میں چلا گیا مجھے چیئرمین نے کہا کہ اجلاس تو گیارہ بجے شروع ہوگا آپ بارہ بجے پہنچ جائیں وہاں بیٹھ جانا جب ہم آپ کے مسئلے کی طرف آئیں گے تو آپ کو بلا لیں گے مجھے بلایا گیا عجیب بات جو دیکھنے میں آئی مسلمانوں وہ یہ تھی کہ جو عہدے دار پہلے اجلاس میں تھے ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں بٹھایا گیا اور دیکھیں قرآن بورڈ ہے قرآن تو سچائی کی کتاب ہے جاتے ہوئے جب میں نے پوچھا دس بندے میں نے دیکھے کل میں نے پوچھا یہ آپ کا فل بینچ اجلاس ہے تو چیئرمین جی ایک دو بندے چلے گئے ہیں ان کو کام اور میں نے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھا جو پچھلے اجلاس میں سات آٹھ بندے تھے تو ایک بھی نہیں تھا ان میں سے چیئرمین نے اتنا جھوٹ بول دیا کہ کہہ رہا ہے ہے یہ یہ تو تو سارے فل بینچ سب تمام آئے ہوئے صرف دو چار بندے چلے گئے ہیں یہ لوگ قرآن بورڈ قرآن جیسے حکمران سچے ہیں ویسے ان کے تابے دار سچے ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ انہوں نے میرے ہم نوائی کی اس مسئلے کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں کی تو میرے خیال میں ایجنسیوں کی طرف سے یہ ان کی تعلیم اور ان کی سرزنش تھی کہ آگے ایسا نہیں کرنا انہوں نے ان کو بلایا ہی نہیں جب چاند آدمی بیٹھے تھے ہر فرقے کے بیٹھے تھے جس طرح کے چیئرمین نے کہا کہ ہر فرقے کے لوگ ابھی بیٹھے ہیں میں چلا گیا بات شروع کی کہ بھائی ہمارا کام یہ ہے یہی قرآن مجید جس جو آپ کو ابھی میں نے دکھایا یہی قرآن مجید کے نسخے ہم نے اس وقت ان کے سامنے کیے ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی دھوئے جائیں کیمیکل ہو کچھ ہو اس کے ساتھ اس کو دھونا چاہیے آگ میں جلانے کی اجازت نہیں دے سکتے میں نے کہا بھائی پہلے میں بلاتا ہوں قرآن پاک دیکھیں کیا اس میں دھونے کی گنجائش بھی ہے یا یہ دھونے سے ہی ختم ہو جائے گا جب میں نے یہ سامنے کیا تو یہ میں نے ان کے سامنے کیا تو چیئرمین نے دیکھ کر فوراً کہا کہ بھائی یہ تو دھونے کے قابل نہیں ہے اس کو تو دھونا ممکن ہی نہیں ہے لیکن دوسرے جو سکھائے پڑھائے ہوئے بیٹھے تھے انہوں نے فوراً کہا نہیں جی اس کو دھویا جا سکتا ہے اب ایک بندہ جس کا نام نیٹ پہ آپ دیکھیں کہ تو لکھا ہوا ہے شیخ القرا محمد احمد میاں تھانوی سفید ریش بڑی مشبہ شکل اس نے جو بات کہی وہ میرا اس وقت موضوع کا عنوان ہے جس کو میں نے شروع میں پیش کیا ہے قرآن بورڈ کا اجلاس اور قرآن کی گستاخی وہ کس طرح گستاخی کرتا ہے اور سارے کے سارے ان کے عہدے دار اس کے ساتھ خاموش ہو کر متفق ہوتے ہیں ایک بھی نہیں تھا کہ جس نے اس کی اس گستاخی پر انکار کیا ہو کیا گستاخی اس نے کی اس نے کہا جی دھونے کے لیے جاپان اور کوریا سے کیمیکل منگوائے جا سکتے ہیں وہ وہ اگرچہ پلیت بھی ہوں یہ اس کے لفظ ہیں مجھے انہوں نے فلم نہیں بنانے دی میرے بندے کیمرہ مین کو ساتھ نہیں جانے دیا لیکن ان کے پاس فلم محفوظ ہوگی ان کے اپنے دفتر کی فلم ہوگی دفتر کی طرف سے فلم ان کے پاس محفوظ ہوگی لیکن نیچری سکولی طبقہ غلط بیانی میں ماہر ہوتا ہے تو کوئی بات کوئی ان کے لیے بڑا کام نہیں ہے کہ کوٹ باٹ کر کچھ کا کچھ بنا دیں یہ میرا یہ میری تمبی کے بعد جو میں لوگوں کو اطلاع دے رہا ہوں اب انہوں نے کیا کیا وہ جو شیخ القرا احمد میاں تھانوی دیوبندی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ جی اگرچہ وہ ناپاک ہو کیمیکل لیکن قرآن مجید کو اس کے ساتھ دھونا ٹھیک ہے کیوں ٹھیک ہے یہ بھی تو ناپاک ہے یہ تو پہلے سے ناپاک ہے تو جب پہلے سے ناپاک ہے تو ناپاک کیمیکل کے ساتھ اگر دھو لیا جائے تو پاک ہو جائے گا جو ہی میں نے سنا وہ سب خاموش بیٹھے تھے یہ تنخواہ خار یہ تمادار یہ انگریزی غلام نوکریوں کے بندے کبھی بھی ضمیر نہیں رکھتے جو ضمیر صاحب ایمان ہو اور کسی ناجائز بات پر وہ ضمیر برجستہ بول پڑے وہ ضمیر اچھلے حرکت میں آئے وہ ضمیر ہی نہیں رکھتے جن لوگ کیا وہ اتنا بڑی بات کہہ رہا ہے کہ ناپاک کیمیکل کے ساتھ پلیت کیمیکل کے ساتھ ناپاک قرآن مجید کو دھونا بالکل ٹھیک ہے میری سچی بات یہ ہے کہ میری سماعت میں میرے سننے میں ایسی بکواس زندگی میں پہلی مرتبہ آئی تھی اور میں سمجھتا ہوں آج تک چودہ سو سالہ تاریخ میں کسی مسلمان کے کان نے یہ بکواس اور گستاخی نہیں سنی ہوگی کہ ناپاک چیز کے ساتھ قرآن کو دھونا جائز ہو پلیٹ چیز کے ساتھ قرآن کو دھونا جائز ہو جب میں نے سنا تو میں تو آگ بگولا ہو گیا میں نے اسی کو مخاطب کیا چیئرمین سے پوچھا یہ بزرگ کا نام بتانا اس نے نام بتایا تو میں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر بات شروع کر دی میں نے کہا یہ تو عجیب بات قرآن ناپاک قرآن گندگی جس کو لگ چکی ہے اس کو گندگی کے ساتھ دھونا پلیدی کے ساتھ دھونا وہ تو سوئے اتفاق سے ایسا ہو گیا پلیتی لگ گئی اب مسلمان خود پلیتی ڈالے جان بوجھ کر اس پر اتنا بڑا کفر اتنا بڑی گستاخی اب اب جتنے بیٹھے تھے سب کو آگ لگ گئی میرے خلاف قرآن کی گستاخی پر کسی کو غصہ نہیں آیا کیوں کہ وہ ان کے ہم مشرب تھے ہم پیالہ تھے ہم نوالا تھے ہم خیال تھے اپنا جنس تھے تنخواہ خار تھے تو وہاں پر اتفاق کرنا پڑا اور خدا کے ساتھ تو نہیں کرنا پڑا تھا خدا کیا دیتا ہے خدا سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں اور عجیب بات یہ دیکھے پھر کہ جب ہم نے قرآن مجید کو اس حالت میں دکھایا جو رلا دینے والی ہے ایمان سے کہتا ہوں سلطان صاحب گواہ ہیں پورے بورڈ کے عہدے داروں کے ماتھے اور چہرے پر ذرا برابر بھی پریشانی کے آسار نظر نہیں آئے بلکہ ایک ان کی رن بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر وہ بھی عہدے دار تھی تو وہ ایسے کرنے لگی جب اس نے اٹھایا نا یعنی بدبو آ رہی ہے لاکھ لانت تمہارے پڑھنے پڑھانے پر قرآن قرآن پر پیشاب لگا ہوا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور اسی کی طرف سے بدبو آ رہی ہے اور وہ اپنا ناک منہ چڑھا رہی ہے اور ہاتھ مار رہی ہے کہ بدبو آ رہی ہے اور میں نے دیکھا کہ کچھ نے تو کافی ساروں نے تو اس قرآن کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا یعنی جیسے بندہ بے پرواہ ہوتا ہے یہ کون سی کوئی عزت کی بات ہے یا کون سی یہ ضروری بات ہے جس کی طرف دیکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جو لوگ انگریز کے یہودیوں کے کپورے دیکھتے رہتے ہیں انہوں نے قرآن کو دیکھنا گوارا نہیں کیا جو انگلش کے عاشق ہیں انہوں نے قرآن کو دیکھنا گوارا نہیں کیا یہ وہی بات ہے کہ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے کافی عرصہ پہلے بہاری سفر میں گاڑی میں جب تبلیغ کی تو ایک لڑکا سکولی اٹھ کر کھڑا ہوا اس کے منہ سے جو بات میں نے سنی تھی وہ بکواس وہ کیا تھی جب میں انگریزوں کے خلاف بول رہا تھا تو وہ اس وقت بش کا دور تھا تو وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا سکولی دس بارہ سال کا لڑکا ہوگا مجھے کہنے لگا محمد رسول اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے ہمیں تو جو کچھ دیا ہے بش نے دیا ہے ایمان سے کہتا ہوں پوری گاڑی سے ایک شخص نہیں تھا جو اس کافر کے منہ پر تھپڑ مارتا ایک شخص نہیں تھا جو اس کتے کے منہ میں ٹٹی دیتا جوتا دیتا کہ بغیرت کافر کا بچہ یہ کیا کہہ رہا ہے سارے کے سارے حرام زادے خاموش ہو کر بیٹھ رہے میرے ساتھ لڑنے والے تھے ان اس کے خلاف کو لڑنے والا نہیں تھا امام اہل سنت نے فتح و رضویہ میں ایسے تو نہیں لکھا فرمایا اس دور میں سب سے گھٹیا عزت اللہ رسول کی سمجھی جاتی ہے بتائیں اتنا بڑا امام اہل سنت کیوں لکھ رہا ہے ایسے ہی واقعات اس کی دلیل ہے اس کے شاہد ہے بتاؤ اتنا بڑی گستاخی منہ سے نکل رہی ہے جو کائنات میں کتابوں میں لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے جو کسی مسلمان کے منہ سے نہیں نکل سکتی مسلمان کے کان نے کبھی نہیں سنی وہ بکواس نکل رہی ہے کہ جی یہ تو ناپاک اگر ہو چکا ہے تو پہلے سے ناپاک تو ہے اب اس کو پاک کرنے کے لیے ناپاک اور ڈال دو قرآن کی بات کر رہا ہے آپ ایک وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو وہ میرے ساتھ مخاطب ہو گیا ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بتایا چشتی صاحب یہ جو کاغذ باہر سے آتا ہے اس میں کون سا کیمیکل استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ بات میں نے اٹھائی تھی کہ ریسائکلنگ ریسائکلنگ فیکٹریوں میں دوبارہ جو اس کو بنایا جاتا ہے تو ریسائکلنگ کے تین نقص اور تین گستاخیاں تین ایب ہیں پہلا یہ ہے کہ کم از کم مشکوک قسم کا کیمیکل آتا ہے باہر سے وہ استعمال کیا جاتا ہے ریسائکلنگ میں اور قرآن کی قرآن کے لیے ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس کا پاک ہونا یقینی ہو دوسرا میں نے کہا جو گوشالہ اور دھون ہوتا ہے اس کو میں نے اپنی گناگار آنکھوں سے دیکھا وہ گندے نالوں میں جاتا ہے اور میں نے حوالہ دیا اکاڑا سے دیپال پر روڈ پر اکاڑا سے دیپال پر روڈ پر ایک فیکٹری ہے جس کو میں نے خود مینا کیا جا کر دیکھا جب مجھے دوستوں نے بتایا کہ ایسے ہوتا ہے واقعات وہ ملگدا کے علاقے کے جو ہے نا گندا نالا اس میں جا رہا ہے وہ پانی قرآن کا گسالا قرآن کا دھون گندے نالے میں ارے دم کیا جاتا ہے تو پینا اگلے فرض سمجھتے ہیں یار اس کی بےد بھی نہیں کرتے جس پر پھوک مارا جائے یہ کیا لانت ہے ہمارے علماء لکھتے ہیں فو کہا جو کوڑا کرکٹ مسجد کا جھاڑو کے ساتھ جمع ہوتا ہے اس کو عام ڈھیر پر عام کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنا جائز نہیں ہے یعنی بے ادبی ہے صحیح نہیں ہے بے ادبی ہے تو میرے دوستو تیسرا نقص میں نے کہا تیسرا یہ ہے کہ اس سے جو مواد حاصل ہوتا ہے تحریر قرآن کی ختم کرنے کے بعد جو مواد حاصل ہوتا ہے اس سے پھر یہ ٹشو وغیرہ مقام امتحان میں ہاموٹی کے ساتھ مقام امتحان میں استعمال ہونے والی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور مقام امتحان میں ایسی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہمارے فوکا فرماتے ہیں جو مسجد کا ٹوٹا پھوٹا ہاں جی ملبہ سامان ہے وہ کسی بے ادبی کی جگہ پر نہیں لگ سکتا جیسے لیٹرین وغیرہ یہ چیز یہ تو قرآن کا اس سے ٹشو بنائے جاتے ہیں ٹشو پیشاب میں استعمال ہوتا ہے ٹشو کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے گتے بنتے ہیں جوتے رکھے جاتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے یہ بات جو میں نے ان کو کی ہوئی تھی تو اب وہ جو بیٹھا ہوا تھا انگریزوں کا خوشام اس نے فوراً کہا چیشتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں یہ جو پرانے پاک حدیث پاک کے جو ورقے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں کون سے کیمیکل سے بنتے ہیں مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ یورپ سے آتے ہیں تو یورپ والے کیمیکل استعمال کرتے ہیں تو وہی مشکوک کم از کم ہوگا میں نے اس کو کہا اس کو کہتے ہیں بنا آل الفاسد اگر مشکوک کیمیکل کے ساتھ بننے والے کاغذ کو تم منگوا رہے ہو انگریزوں سے تو یہ تمہاری غلامی کی نحوست ہے مجھے کیوں پیش کر رہے ہو یہ تمہاری غلامی اور ذلت کی نشانی ہے نوسط ہے کہ تمہاری حکومتیں برقع بنانے کے بھی قابل نہیں ہیں اور وہ بھی قرآن کے لیے اور بحمد اللہ تعالیٰ نبی پاک کے دور میں یہ پتھروں پر لکھا جاتا تھا چھڑیوں پر لکھا جاتا تھا چمڑوں پر لکھا جاتا تھا ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا بانس کے چھلکے پر لکھا جاتا تھا چوڑی لکڑیوں پھٹیوں پر لکھا جاتا تھا اور جب کوئی پاکیزہ کاغذ ملتا تھا تو اس پر لکھا جاتا تھا تم لوگ جانتے ہو مسلمانوں یورپ والے وہی ہیں جو ہمارے رسول سے ضد رکھتے ہیں جو ہمارے قرآن سے ضد رکھتے ہیں اس کو نالیوں میں جان بوجھ کر پھینکتے ہیں رسول اکرم کی گستاخی یورپ کی تاریخ ہے مسلسل تاریخ ہے آپ کے پاکستان میں میں نے نہیں دیکھا چالیس سال سے کوئی ایک سال گزرا ہو جس میں اللہ کی گستاخی رسول اللہ کی گستاخی قرآن کی گستاخی اسلام کی گستاخی ہے ہاں جی اور بزرگوں کی گستاخی نہ ہوتی ہو میں نے چالیس سال میں ایک سال خالی نہیں دیکھا اگر ہے کوئی اس کے خلاف بکواس کرنے والا میرے ساتھ بیٹھے میں ثابت کرتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جن کا خدا رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہے قرآن کے ساتھ تو یہ قرآن کو کیا کریں گے تو میں نے کہا یہ تمہاری غلامی کی نوسط ہے یہ بنا فاسد الفاسد ہے مجھے نہ بتاؤ یہ تو ماں مر گئی اس کی چپ ہو گیا میں نے پھر یہ تحریر اپنی پیش کی جس میں میں نے اس بات پر شیعہ سنی وہابی سب کا تمام فقہ کا ائمہ کا بزرگان دین کا اجماع اور اتفاق ثابت کیا کہ ضرورت شرعی کے تحت قرآن مجید کو نظر آتش کرنا درست ہے تمام امت کا اس پر اتفاق ہے شیوں کی کتابیں سب کی کتابوں سے یہ میں نے ثابت کیا ہے یہ چیئرمین قرآن بورڈ کو بھیجا اس کے پاس پڑا ہوا تھا اس نے کہا میں پڑھ تو نہیں سکتا لیکن جو باتیں میری وہ سن چکا تھا اس نے کہا ان کے میرے متعلق ان کے دلائل بہت قوی ہیں یہ لفظ تھے سلطانی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں دوسروں کو اندر نہیں جانے دیا تھا سلطانی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں اس نے کہا دلائل ان کے قوی ہیں ہمیں موقع دیں ہم دوسرے اجلاس میں ادھر ادھر رائے لیں گے فلان کریں گے لیکن ایمان سے کہتا ہوں کسی ایک نے بھی اتنا بڑی گستاخی کرنے والے کو ملامت نہیں کی تو یہ کیا ہے قرآن بورڈ اور قرآن کی گستاخی کیوں نہ ہو قرآن بورڈ میں سے جتنے عہدے دار ہیں ان میں سے کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ سب سے بڑی قرآن کی یہی توہین ہے کہ انگریز کا قانون چل رہا ہے خدا کے قرآن کے مقابلے میں سب سے بڑی تو یہ توہین ہے کسی نے نہیں یہ کہا نہ کہنا ہے اگر کہے گا تو بورڈ میں نہیں رہے گا میں پہلے پیشگی کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں عمر دراز وہاں انچارج ہے پچھلے اجلاس میں صاف انہوں نے کہا ریسائکلنگ کی حکومت کی طرف سے سخت پابندی ہے میرے پاس ریکارڈنگ محفوظ ہے کیونکہ وہ ریکارڈنگ میں نے کروائی تھی تو اس میں انہوں نے صاف کہا ریسائکلنگ پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے اگر کئی کوئی فیکٹری کر رہی ہے کام تو ہمیں بتانا ہم اس کو گرفتار کروائیں گے کاروائی ہوگی اس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی اور ادھر سارے تھے ریسائکلنگ کرو ریسائکلنگ کریں ریسائکلنگ کریں ریسائکلنگ کے لیے ناپاک کیمیکل بھی لینا پڑتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ناپاک کیمیکل کے ساتھ قرآن کو دھوجی لگایا جائے تو کوئی حرج نہیں بتائیں میں نے پھر وہیں کہا میں نے کہا یار تم تو پچھلے اجلاس میں تو تم نے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہو تو عمر دراز انچارج نے کہا نہیں جی ہم نے تو ایسی بات نہیں کی تھی میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے میرے پاس تو ریکارڈیں گے ساری تیری تمہاری پھر خاموش ہو گیا یہ انچارج ہے ان کا قرآن مجید کی میں کہہ رہا ہوں کہ ساری لانت ان لوگوں پر ہے جو قرآن مجید کو اس حال میں رکھنے پر ہمیں مجبور کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان کا شریح تحفظ نہ کرنا شریح طریقے سے حفاظت نہ کرنا ان کو پلیدی سے فوراً جو ہے وہ دور کرنے کی نہ سوچنا ان کو اسی طرح رکھو ہم اپنا ملعون کو قانون بنائیں گے ملعون کوئی نحوست سامنے لائیں گے جب تک یہ اسی طرح پڑا رہے اور یہ توہین ہمیشہ کی ہوتی رہے ہمیشہ کی گستاخی ہوتی رہے میں نے تو کئی بار کہا میں نے تو صحیح بات ہے اللہ تعالی کو کہہ دیا میں نے کہا اللہ یا ان لوگوں کو غرق کر ہماری مدد فرما پھر اٹھاؤں گا جب تک تو نہیں کرے گا میں نیچے سے کاغذ نہیں اٹھاؤں گا لا جو کلف اللہ نفسن اللہ وہ یہ وہی بات ہے جو حضرت عبد المطلب نے ابرا بادشاہ جس نے حملہ کیا تھا ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ پر اس کو کہی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ میری میرے اونٹ دے دے یہ کعبہ جانے اور اس کا خدا جانے میں یہی کہوں گا یہ ہمارے درویش اور ساتھی یہ ان کے ظلم سے بچ جائیں یہ قرآن جانے اور قرآن کا بولنے والا خدا جانے اور یہ لانتی جانے یہ مختصر رو داد مختصر حقیقت حال قرآن بورڈ کی بدترین گستاخی اتنا بڑے کفر پر سب کی خاموشی یہ آپ تک پہنچانا چاہتا تھا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اللہ جل شان ہماری مدد فرمائے ملونی ما سوکے کو اپنے انجام پر پہنچائے آخر زمانہ اٹھاؤ نام رب دا ہوے کام سب دا اٹھاؤ نام رب ہوے دا مطلب دو نے ایک ہر کسی دا کم ہونا چاہیے ہوا یہ بھی مطلب ہے جی اٹھاؤ گے تو ہر کسی دا کم ہوں جاوے گا اٹھاؤ نام رب دا کام سب دا اٹھاؤ اے دنیا فانی ساری دنیا فانی ساری او نام رب دا اٹھاو نام رب ربدہ ہوے کا کہہ دو اٹھاو نام رب دا کام اے دنیا فانی ساری اے دنیا فانی ساری او رینا نام رب دا اٹھاو نا رب دا ہوے کام محل قرآن بناؤ تو جگ رحمت باؤ محل قرآن بناؤ تو جگ رحمت باؤ محل قرآن آن تو جگ رحمت پاؤ یہ ہے کام ادب اٹھاؤ ہوے کام سب دا فرصت جدو پاؤ کاغذ باز اٹھاؤ فرصت چ کاغذ باغ او وہ فرست چو پا باغ اٹھاؤ اٹھا اس میں سے رب ربدہ اٹھاؤ نام رب دے رام حافی نام بشرا وہ میں پاسا چھیڑیا ہی نہیں کیونکہ وہ بیان کر چکے چکا حافی نام اٹھایا حافی نام اٹھایا رب نے ولی بنایا حافی نام اٹھایا رب نے ولی بنایا کمال نہیں سب دا نا رب دا ہوے کام سب دا اٹھاو نا اشتہار اخبار چھپانا گلی بازار چلا اشتہار اخبار چھپانا گلی بازار او اشتہار اخبار چھپانا گلی بازار